يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ۖ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں آفتاب و محتاب کو اللہ ہی نے کام میں لگا دیا ہے ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے یہی ہے اللہ تعالیٰ تم سب کے پالنے والے اللہ ہی کی سلطنت ہے جنہیں تم اللہ کی سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے ہیں بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے اور اے نبی آپ کو کوئی بھی خبردار اللہ کی طرح خبردار نہیں کر سکتا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے دن اور رات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رات کو اندھیرے والی اور دن کو روشنی والا بنایا ہے کبھی کی راتیں بڑی کبھی کے دن بڑے کبھی دونوں اکساں کبھی جاڑے ہیں کبھی گرمیاں ہیں اللہ ہی نے سورج اور چاند کو اور تھمے ہوئے اور چلتے پھرتے ستاروں کو متیا کر رکھا ہے مقدار معین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ چال پر چلتے رہتے ہیں پوری قدرتوں والے اور کامل علم والے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے جو برابر چل رہا ہے اور وقت مقررہ یعنی قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا جس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے وہی در اصل لائق عبادت ہے اور وہی سب کے پالنے والے بھی اللہ کے سا کوئی بھی لائق عبادت نہیں جن بتوں کو درگاہوں اور قبروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں خواہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں انبیاء ہوں رسول ہوں اولیاء ہوں اور اللہ کے پاس بڑے درجے رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں لیکن سب کے سب اللہ کے سامنے محض مجبور اور بالکل بے بس ہیں کان والی نہیں جو سن سکیں بے جان چیزیں بھی کہیں کس کھجور کی گھٹلی کے اوپر کے باریک چھلکے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نہیں آسمان و زمین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں جن جن کو تم اے مشرق اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری آواز سنتے ہی نہیں تمہاری یہ بت وغیرہ بے جان چیزیں کان والی نہیں جو سن سکیں بے جان چیزیں بھی کہیں کسی کی سن سکتی ہیں اور بالفرض تمہاری پکار سن بھی لیں تو چونکہ ان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں اس لیے وہ تمہاری حاجت پوری کر نہیں سکتے قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے تم سے بے زار نظر آئیں گے جیسے اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا اللہ یعنی اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کو قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کی دعا سے وہ محض بے خبر اور غافل ہیں اور میدان محشر میں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں سے منکر ہو جائیں گے اور سورہ مریم کی آیت نمبر اکیاسی میں اللہ نے فرمایا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ان مشرکوں نے اس واسطے بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے لیکن ایسا ہونے کا نہیں بلکہ وہ ان کی عبادتوں سے بھی انکاری ہو جائیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے بھلا بتاؤ اللہ تعالیٰ جیسی سچی خبریں اور کون دے سکتے ہیں جو اللہ نے فرمایا وہ یقیناً ہو کر ہی رہے گا جو کچھ ہونے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں اس جیسی خبر کوئی اور نہیں دے سکتا